بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء طالبات میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر 24 میں خوش آمدید کہتا ہوں اب ہم ایک اور سیٹ آف لیکچرز کی طرف موو کرتے ہیں پچھلے جو لیکچرز تھے وہ بہت سارے کنسنٹریٹڈ تھے اور اورینٹیڈ تھے ڈیٹا کی کوالٹی کے ریفرنس سے اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ ڈیٹا کوالٹی کے ریفرنس سے جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ان کا بڑا سگنیفیکنٹ امپیکٹ بھی ہے آج جس سیکوینس کو ہم اسٹارٹ کریں گے اس کا تعلق اسپیڈ سے ہے اسپیڈ سے کیا مطلب ہے جیسا کہ میں نے لکھا ہے نیڈ فار اسپیڈ کہ ڈیٹا ویئر ہاؤزنگ کی انوائرمنٹ میں پروسیسنگ ٹائم یا جو ایکسیس ٹائم ہے اس کو گھٹانا ہے کم کرنا ہے اس کو کم کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں اور بہت سے طریقے ہوتے بھی ہیں مثال کے طور پہ ہارڈ ویئر کے تھرو اسپیڈ کو گھٹایا جا سکتا ہے یعنی کہ زیادہ کام تھوڑے وقت میں کیا جا سکتا ہے ہارڈ ویئر کے ساتھ ساتھ کچھ سافٹ ویئر کے آرکیٹیکچرس بھی ہیں جن کے بارے میں بات کریں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کہ آپ خرید سکتے ہیں جیسے ہارڈ ویئر ایک ٹینجیبل چیز ہے اس کو آپ خرید سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے طریقے ہیں پروسیسنگ ٹائم کو گھٹانے کے لیے مثال کے طور پہ انڈیکسنگ کی ٹیکنیکس اور اسمارٹ انڈیکسنگ کی ٹیکنیکس وہ ٹیکنیکس کیا ہیں اور ان میں کیسے اسپیڈ کو گھٹایا جاتا ہے یعنی کہ پروسیسنگ ٹائم کو کم کیا جاتا ہے اور اسپیڈ کو بڑھایا جاتا ہے وہ میں آف کورس آپ کو کورسپونڈنگ لیکچر میں بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ جوائن کے بھی ٹیکنیکس ہیں جو کنونشنل جوائن ٹیکنیکس ہیں O L T P environment کی یعنی کہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ کی وہ very large database environment میں کام نہیں کرتیں وہ کام اس لیے نہیں کرتیں کہ وہ اس مقصد کے لیے بنائی نہیں گئیں تو میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں آج کے اسپیسیفکلی آج کے لیکچر کے بارے میں اور اس کے بعد پھر ہم لیکچر کو اسٹارٹ کرتے ہیں جی ساتھیوں تو بیک گراؤنڈ کیا ہے بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ جب ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم وی ایل ڈی بی کی بات کرتے ہیں یعنی کہ ویری لارج ڈیٹا بیسس جب ڈیٹا بیسس بہت بڑی ہوتی ہیں تو ان ڈیٹا بیسز کو پروسیس کرنے میں ظاہر ہے بہت زیادہ ٹائم لگے گا ڈیٹا کی پروسیسنگ کے ساتھ ساتھ جب آپ نے ویئر ہاؤس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اس میں ڈیٹا کو لے کے آنا ہے ظاہر ہے اس میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس لیے کہ کام جو زیادہ کرنا ہے یہ تو آبویس ہی بات ہے مطلب یہ اسکیل فیکٹر کی بات کر رہے ہیں جب ہم ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو نمبر آف روز ہیں یا جو ٹیبل سائزز ہیں وہ خاصے کم ہیں as compared to decision support environment جیسے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے data driven decision support environment اور یہاں پہ جو اسکیل فیکٹر ہے that is several order of magnitude higher than N O L T P system تو والیوم کا بہت بڑا افیکٹ یہاں پہ ہے تو آج ہم جس ٹیکنیک کے بارے میں بات کریں گے وہ جو کہ ہارڈ ویئر کے ریفرنس سے زیادہ تر ہے جس کو کہتے ہیں پیرلزم یا پیرلائزیشن اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا سیٹ ہمارے پاس ہے اس کو ہم پیسیز میں ڈیوائڈ کر لیں گے پیسیز میں اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے جب اس کو پیسیز میں ڈیوائڈ کر لیں گے تو ہر پیس جو ڈیٹا کا ہے وہ ایک پروسیسنگ یونٹ کو دے دیا جائے گا اگر ہمارے پاس چار پروسیسنگ یونٹس ہیں اور ہمارے پاس سال کا ڈیٹا ہے تو سال کے ڈیٹا کو چار کوارٹرز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے لاجیکلی ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں جب اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے تو ہر کوارٹر کو ایک پروسیسر کو ایک پروسیسر ایک اور چوتھا پروسیسر ہر ایک کو ایک ایک ڈیٹا سیٹ دے دیا جائے گا اور ان کی پروسیسنگ انڈیپینڈنٹلی ان پیرل سارے پروسیسرس کے اوپر ہوگی آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یہ میں پیرلزم کی بات کر رہا ہوں ملٹی ٹاسکنگ کی بات نہیں کر رہا امید ہے کہ آپ کو اس کا فرق پتا ہوگا ٹھیک ہے نا جی تو جب چیزیں پیرل میں ایک ساتھ ہوں گی there is a tremendous amount of saving in time کیونکہ پہلے ایک چیز کرتے تھے پھر دوسری پھر تیسری اور چوتھی پیرلزم میں ساری کی ساری چیزیں ایک ساتھ ہوں گی تو اس لیے پیرلزم بڑا ضروری ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں اور جب ہم پیرلزم کی بات کریں گے اس کا مطلب ہے کہ انڈر لائنگ پروسیسرز بھی ملٹیپل ہیں ایک سے زیادہ ہیں یہ بہت بڑا فرق ہے جو آپ کنونشنل عام طور پہ پی سیز استعمال کرتے ہیں ان میں عام طور پہ صرف ایک سی پی یو ہوتا ہے ہم جن مشینوں کی بات کریں گے ان میں ملٹیپل سی پی یوز ہوں گے اور ایسی بھی انوائرمنٹس ہیں جہاں کے ملٹیپل سی پی یوز یعنی کہ پی سیز کے کلسٹرز بنا کے بھی کام کیا جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اب ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ آج کے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا باتیں کرنی ہیں آئیے میرے ساتھ وین ٹو پیرالائز سوال یہ ہے کہ کس وقت پیرالائزیشن کی جاتی ہے کب کرنی ہے جب ڈیٹا جس کے اوپر کام کرنا ہے وہ بہت زیادہ ہے that is a justification for parallelization اور اس کو آپ نے کام اس پہ زیادہ کیا کرنے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے ڈیٹا کو ایکسیس کرنا ہے جب ڈیٹا کو ایکسیس کرنا ہے اگر اس کو سیکوینشلی ایکسیس کریں گے تو زیدی سی بات ہے زیادہ ٹائم لگے گا جب اس کو پیسیز میں ڈیوائڈ کر کے ایکسیس کریں گے تو ان پیرل ایک ساتھ ایکسیس ہوگا جس میں کم ٹائم لگے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ ہر ٹاسک کو پیرلائز کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہر پرابلم ہے اس کو ایک پیرل سٹرکچر کے ساتھ آرکیٹیکچر کے ساتھ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ وہ پرابلمس یا ایسے کیوریز جس کو کہ ہم ڈیوائڈ اینڈ کانکر پیراڈائم کے ساتھ ایڈریس کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے ایلگردم کے کورس میں پڑھا ہوگا جہاں ایسی سچویشن ہے وہاں پہ پیرالائزیشن کو ایکسپلائڈ کیا جا سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ڈیٹا ڈی نارملائزیشن کے بارے میں بات کی تھی تو میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی ہاریزونٹل پارٹیشننگ کی اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ horizontal partitioning divide and conquer paradigm پہ کام کرتی ہے جس کے کہ تین سٹیپ ہوتے ہیں کہ پہلے آپ پرابلم کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کو سالو کرتے ہیں اور پھر سلوشنس کو کمبائن کرتے ہیں تو جس انوائرمنٹ میں ڈیوائڈ اینڈ کانکر پیراڈائم چل سکتا ہے وہاں پہ پیرلائزیشن کو ایکسپلائڈ کیا جا سکتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور جب بھی آپ پیرل ایگزیکیوشن کریں گے کیوریز کی آف کورس یہ چیزیں کم ٹائم میں ہوں گی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کون سے ٹاسک ہیں کہ جن کو ہم پیرل میں ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ پیرلزم کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ جو ٹاسک ہیں ان کی کیٹیگرائزیشن کس طرح سے ہے مطلب یہ ہوا کہ ان کی کیٹیگرائزیشن سائز کے ریفرنس سے ہے یا ان کی کیٹیگرائزیشن ڈیوائڈ اینڈ کانکر کے ریفرنس سے ہے سائز کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پیرلائزیشن کریں گے وین سائز میٹرز جب آپ نے بہت بڑے ڈیٹا سیٹس پہ کام کرنا ہے جو دوسرا ہم اسپیکٹ رکھیں گے یا اینگل یا آبجیکٹیو رکھیں گے وہ ہوگا ڈیوائڈ اینڈ کانکر کا یعنی کہ وہ کون سی ٹاسک ہیں جن کو ہم ڈیوائڈ اینڈ کانکر پیراڈائم کے ساتھ پیرالزم میں ایکسپلور کر سکتے ہیں تو ایک نظر اسکرین پہ ڈالیے گا کچھ ٹاسک میں نے آپ کے لیے آئیڈینٹیفائی کی ہیں پہلی ٹاسک ہے جب آپ کے ٹیبلز کا سائز بہت بڑا ہو یعنی کہ لارج ٹیبل اسکینس اور ان کے اوپر جوائن آپریشن کرنے ہیں کیونکہ جب آپ جوائن آپریشن کریں گے تو بڑے ٹیبل کو آپ نے ایکسیس کرنا ہے ایک تو اسکیننگ ہوگی سمپل ٹیبل کی جیسے کہ فار ایگزامپل کاؤنٹ ڈسٹنکٹ ہو گیا یہ ایک اسکیننگ آپریشن ہے اس کے مقابلے میں جب آپ جوائن کریں گے تب بھی تو آپ کو بڑے ٹیبلس کو اٹھا کے اور ساتھ ملانا ہے کیوری میں جوائن آپریشن آ گیا تھا یہ ایک اسکیننگ کی پرابلم ہے وین سائز ڈز میٹرس اس کے بعد ایک اور سچویشن جہاں پہ size justifies parallelism is creation of indexes جب انڈیکسز آپ نے بنانی ہے تو انڈیکس تو پورے کے پورے ٹیبل پہ بنے گی نا اگر آپ نے اس کی پارٹیشن نہیں کی ہوئی یا جتنی بڑی پارٹیشن پہ آپ کام کر رہے ہیں ظاہر ہے اس سارے پہ انڈیکس بنانی پڑے گی تو یہ بھی ایک سائز کا اسپیکٹ ہے when size matters partition index scans bulk inserts partition index scan کا کیا مطلب ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن یہاں سے ایک بڑا ہمیں اسٹرانگ کلو ملتا ہے وہ کلو یہ ہے کہ جب پارٹیشننگ ہو رہی ہے جب آپ کے ریکوائرمنٹ پارٹیشننگ کی ہے تو وہ it lends itself to parallelism it lends itself to the divide and conquer paradigm تو یہاں پہ اس کو استعمال کیا جائے گا جب بلک میں انسرٹ کرنا ہے یا کچھ اپڈیٹس ہونی ہیں تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں آف کورس آپ اگر آپ نے باری باری چیزیں ڈالنی شروع کی تو وہ اس میں زیادہ ٹائم لگے گا اگر آپ پیرل میں یہ کام کریں گے تو اس میں کم ٹائم لگے گا اور یہاں پہ پیرلزم ایکسپلائڈ کی جا سکتی ہے اس لیے کہ آپ ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ سیکوینشلی چل رہے ہیں ایک اوور ہیڈ ہے جو کہ انسرٹ کا اوور ہیڈ ہے اور جب بھی آپ نے اگلا انسرٹ کرنا ہے تو وہ اوور ہیڈ آپ کو ہمیشہ بیچ میں شامل کرنا پڑے گا اگر یہ کام پیرل میں کیا جائے گا تو وہ جو اوور ہیڈ کا افیکٹ تھا وہ ایڈیٹیو افیکٹ نہیں ہوگا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اور آف کورس ایک بات اور بھی اس میں سمجھنے والی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا انڈر لائن آرکیٹیکچر جو کہ ہارڈ ویئر آرکیٹیکچر وہ اگر پیرل میں ہے اگر وہ پیرل ہے ملٹیپل پروسیسرز ہیں اور آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے سے فار ایگزامپل ایئر کے ریفرنس سے اور آپ کے چار پروسیسرز تھے اور چار کوارٹرز ہیں تو آف کورس آپ یہ کام پیرل میں کر سکتے ہیں ہر کوارٹر کے جو کورسپونڈنگ پروسیسر ہے وہ پیرل میں اپ ڈیٹ ہو رہا ہے اس کوارٹر کے کورسپونڈنگ ڈیٹا سے یہ ایک بات ہو گئی ایک اور جگہ سینیریو جہاں پہ پیرلزم کو ایکسپلائڈ کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے وہ ایگریگیٹ کے آپریشنز ہیں اس لیے کہ جب آپ ایک سیٹ آف روز کو ایڈ کرتے ہیں اور ان سیٹ آف روز کو آپ نے پہلے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے تو جو سم کا سم ہے وہ ٹوٹل کے سم جتنا ہی ہوگا برابر ہوگا اس میں ایرر کوئی نہیں ہے تو جہاں ایگریگیشن ہے وہاں بھی آپ پیرلائزیشن کو استعمال کر سکتے ہیں آپ میری بات سمجھے مطلب یہ وہ سینیریوز ہیں جہاں پہ پیرلائزیشن کو ایکسپلائڈ کیا جاتا ہے in the context of a decision support environment اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر پیرلائزیشن کرنا چاہتے ہیں آپ مطلب ایز ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر یا as a decision support administrator تو کیا are you ready to do parallel operations مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ کی انوائرمنٹ ہے کیا وہ سپورٹ کرتی ہے پیرلائزیشن کو مطلب میرا ایک اور میں آپ کو مثال دوں کہ جیسے آپ اگر اسپورٹس گاڑیوں کے ریس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ گاڑی پہ فینسی لکیریں رنگ کر دیں اور اس کی شاید باڈی میں کوئی ڈگی اتار دیں یا اسپیئر ٹائر نکال دیں تو کیا آپ ان گاڑیوں سے کمپیٹ کر سکتے ہیں which are ready for speed یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا تو اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ what are the requirements which ensure کہ آپ پیرلائزیشن کر سکتے ہیں are you ready to parallelize مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ کیا آپ پیرالزم کے لیے تیار ہیں اس میں ہم کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا ان کو میں ذرا آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں جو چیدہ چیدہ پوائنٹس ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ ذرا آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو اور پھر ان کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں آپ کے پاس ایک پیلل آرکیٹیکچر ہو اس کی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے آپ کے پاس بینڈ ورتھ ہونی چاہیے bandwidth for the network آپ کے پاس ایسے سی پی ہونے چاہیے جو کہ ابھی انڈر یوٹیلائزڈ ہوں اور سفیشینٹ میموری ہونی چاہیے دیکھیں یہ سیدھی سی بات ہے آپ نے پیرلزم آپ نے ایکشنس جو آپریشنس تھے ان کو پیرل میں کرنا ہے اگر آپ کے پاس پیرل ہارڈ ویئر ہی نہیں ہے یعنی کہ ہارڈ ویئر کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں ایک ٹینجیبل پروسیسر کی بات کرتا ہوں اگر آپ کے پاس ملٹیپل پروسیسرز نہیں ہیں جن کو آپ ٹینجیبل جن کو پکڑ سکیں آپ یہ نہیں کہ آپ میں باکس کھول کے پکڑ لینا ہے مطلب جو فزیکلی ایگزسٹ کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ سافٹ ویئر کے تھرو سمولیٹ کر رہے ہیں ملٹیپل پروسیسرس کو ایسی بات نہیں تو آپ کے پاس ایسے کیا آرکیٹیکچر ہونے چاہیے آپ کے پاس سیمیٹریکل ملٹی پروسیسنگ انوائرمنٹ ہونی چاہیے جس کو کہ ایس ایم پی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں آگے چل کے میں آپ کو مزید بتاؤں گا آپ کے پاس اگر ایس ایم پی ہے یا نہیں ہے اور آپ کے پاس ایم پی پی ہے یعنی کہ میسولی پیرل پروسیسنگ تب یقیناً آپ پیرلزم ایکسپلائڈ کر سکتے ہیں آپ پیرل میں کیوریز رن کر سکتے ہیں آپ پیرل میں اسکیننگ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں چیزیں بتائی تھیں اگر آپ کے پاس ایسے آرکیٹیکچرز نہیں ہیں جو کہ مہنگے آرکیٹیکچرز ہیں ایکسپینسو ہیں تو آپ پی سی کے کلسٹرز بھی بنا سکتے ہیں اب پی سی کے کلسٹر کا مطلب بنانا یہ نہیں ہے کہ لوگ پی سیز پہ کام کر رہے ہیں اور آپ ان سے کہیں اٹھو بھی اٹھو یہاں سے پی سی خالی کرو جی کیوں جی میں نے اس پہ D S S query run کرنی ہے یہ تو لڑائی ہو جائے گی اس کے اوپر ایسی بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس انوائرمنٹ میں ایسے پی سی ہیں which are say about thirty percent utilize تو ان کو استعمال کریں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اسٹرکچر تھا ایم پی پی کا یا یا آپ کے پاس ایس ایم پی کا تھا لیکن وڈتھ جو انٹر کنیکشن کی بینڈوڈ تھی وہ اگر نہیں تھی تو مسئلہ ہو جائے گا اگر وہ بینڈوڈ ہے تو آف کورس آپ پیرالزم کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں مزید استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ سفیشینٹ ورکنگ میموری بھی تو چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے آپ کو ای ٹی ایل کی سلائڈ دکھائی تھی جب میں نے آپ کو ای ٹی ایل کے حصے دکھائے تھے extract transform cleansing and loading تو وہاں میں نے آپ کو یہ بھی دکھایا تھا کہ ٹیمپریری اسٹوریج اسپیس بھی چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ آپ انٹرمیڈیٹ ریزلٹس کو رکھتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اسپیس بھی تو چاہیے کہ جس کو آپ استعمال کر کے انٹرمیڈیٹ ریزلٹس کو رکھ سکیں یہ جو میں نے آپ کو مختلف ریکوائرمنٹس بتائی ہیں ان سب میں ایک لاجیکل اینڈ ہے لاجیکل اینڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو سائملٹینیسلی ہونا چاہیے یہاں پہ میں آپ کو ذرا ایک ورڈ آف کوشن دینا چاہوں گا کہ ذرا ہوشیار رہیں آپ وہ یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی جو پیرلزم ہے پیرلزم ایکسپلائڈ کرنے سے پیرلزم بڑھانے سے آپ کی سسٹم کی تھرو پٹ گر جائے وہ مختلف ریزنس کی وجہ سے ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ ان پٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ بوٹلیک بھی بن سکتا ہے اور ایشوز بھی آ سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے آپریٹنگ سسٹم میں پڑھا ہوگا کہ جب آپ سی پی یو کی یوٹیلائزیشن بڑھانے کے لیے نمبر آف پروسیسز کو انکریز کرتے ہیں تو ایک پوائنٹ پہ تھریشنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پیج فالٹس ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا ہوتا مقصد کہنے کا یہ کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اگلے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں scalability size is not everything اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں یہ تو بات ٹھیک ہے کہ size is not everything لیکن ایک بات کا اور بھی خیال رکھیں کہ بہت سارے سینیریوز میں size is also significant thing to look at تو ایک تو بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہے یعنی کہ جو آپریشنل ڈسپیریٹ جو ہیٹروجینیس ڈیٹا سورسز ہیں ان سے جو ڈیٹا آپ کے پاس آیا ہے جیسے کہ اب آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ اگر بہت زیادہ ہے تو یقیناً اٹس اے سگنیفیکنٹ تھنگ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس جو ہے نا وہ پانچ سو گیگا بائٹ کا ڈیٹا سیٹ ہے اور میرے پاس بڑا ویئر ہاؤز ہے اور کوئی کہتا ہے نہیں جی نہیں میرے پاس سات سو گیگا بائٹ کا ڈیٹا سیٹ ہے میرا بڑا ویئر ہاؤز ہے کوئی کہتا ہے نہیں میرے پاس تو دس ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا سیٹ ہے میرا ویئر ہاؤس بڑا ہے تو یہ بات صرف سائز کے ریفرنس سے تو ٹھیک ہے لیکن اس کے آگے بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں مثال کے طور پہ وہاں انڈیکسنگ ٹیکنیک کون سی استعمال کی گئی ہے بٹ میپ انڈیکسنگ استعمال کی گئی تھی یا وہاں پہ بی ٹری انڈیکسنگ استعمال کی گئی ہے یا کسی اور طرح کی انڈیکسنگ ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے اس لیے کہ جو انڈیکسنگ ٹیکنیک ہے اس کا بھی ڈیٹا سے کلوزلی تعلق ہے اگر بی ٹری انڈیکسنگ استعمال کریں گے تو آئی او اسکین باٹل نیک یا اگر آپ بٹ میپ انڈیکسنگ استعمال کریں گے وہ ڈیٹا پراپرٹیز پہ بھی ڈیپینڈ کرے گی تو صرف سائز کی بات نہیں ہے اگلا پوائنٹ میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں کیا ہے اگلا پوائنٹ اس میں ہے نمبر آف یوزرس جب ہم ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ کی بات کریں تو وہاں پہ نمبر آف یوزرس کا سگنیفیکنس تو ہے وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کتنی ٹرانزیکشنس پر سیکنڈ پروسیس ہو رہی ہیں میں اس کا جو ڈفرینس ہے ڈی ایس ایس کا اور او ایل ٹی پی کا نمبر آف یوزرس کے ریفرنس سے میں آپ کو آگے ایک سلائڈ میں بتاؤں گا لیکن جو میں پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ڈی ایس ایس انوائرمنٹ میں ایک ہی یوزر ہے تو size is not everything اگر ملٹیپل یوزرز ہیں جیسے کہ ہو سکتے ہیں دین آف کورس آپ کو ان یوزرز کا بھی تو افیکٹ دیکھنا پڑے گا اس لیے کہ جو آپ نے کیوریز رن کرنی ہے جو آپ نے کیوریز رن کرنی ہے ان کی کمپلیکسٹی کی بھی تو دیکھنا ہے دیکھنا جی سیدھی سی بات ہے اگر آپ کے پاس ملٹیپل یوزرز ہیں سے چار یوزرز ہیں اور وہ سمپل ایسی کیوریز رن کر رہے ہیں جو کہ آپ انڈیکسنگ سے جن کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں سمپل اسکین سے بات بن جاتی ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس چار یوزرز ہیں لیکن وہ کمپلیکس جوائن آپریشنس کر رہے ہیں یا کچھ یوزرز ایسے ہیں جو کہ پروپینسٹی انالیسس کر رہے ہیں کہ کون سی چیزیں ساتھ بکتی ہیں اور کون سی یوزرز اب کیا خریدیں گے یا کچھ یوزرز ایسے ہیں جو کہ کلسٹرنگ کے الگوریدمز رن کر رہے ہیں جن کی کمپلیکسٹی کافی زیادہ ہوتی ہے تو وہ پھر بات صرف نمبر آف یوزرس کی نہیں رہے گی وہ تو اس ایپلیکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو رن ہو رہی ہے اس کی ٹائم کمپلیکسٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ کیوری کی کمپلیکسٹی بھی تو دیکھنی ہے آپ نے اس میں جوائن تو نہیں ہو رہے کتنے جوائن ہو رہے ہیں جو آپ ٹیبل ریٹریو کر رہے ہیں ان کے سائزز کیا ہیں کتنے کالمز اس میں انوالو ہیں اور اگر آپ ڈیٹا مائننگ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے then it will take more time which is very processor intensive یہیں پہ بات ختم نہیں ہو جاتی آ کے بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو انڈر لائن اسکیما ہے وہ کیسا ہے وہ کتنا کمپلیکس ہے اس میں ٹیبلس کی کنیکٹیوٹی کیسی ہے اور کیا ہے اس یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جب کوئی جوائن آپریشن آئے گا یا ٹیبل سکین کرنے پڑیں گے تو وہ اسکیما تو دیکھنا پڑے گا اور کمپلیکس اسکیما میں اگر ہم بالکل سمپلٹی سمپل طریقے سے بھی دیکھیں تو زیادہ ٹائم لگتا ہے تو یہ پانچ فیکٹرز ہیں جن کو دیکھنا ہے صرف سائز کو نہیں دیکھنا امید ہے کہ آپ کو یہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم اگلے پوائنٹ کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ جب ہم اسکیلیبلٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اسکیلیبلٹی میں سوال یہ ہے کہ اس میں کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں کن چیزوں کا سگنیفیکنس ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ہم میجر کیسے کریں گے جب ہم اسکیلیبلٹی کی بات کریں گے یہ چیز اسکیلیبلٹی سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا جب ڈیٹا سیٹ بڑھے گا تو جو آپ کا اپلیکیشن ہے یا جو آپ کی ڈپلائمنٹ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ساتھ گرو کرنا چاہیے جیسے کہ عام لائف میں تو ایسا نہیں ہوتا جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو کپڑے ان کے ساتھ بڑے نہیں ہو جاتے کپڑے تو اسی سائز کے رہتے ہیں تو نئے کپڑے خریدنے پڑتے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو اسکیلیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا ڈیٹا سیٹ بڑھ گیا جب یوزر زیادہ آ گئے جب کیوری کمپلیکسٹی بڑھ گئی جب اسکیما کی کمپلیکسٹی بڑھ گئی تو ظاہر ہے کہ اب آپ ہو سکتا ہے ہارڈ ویئر کو بھی تو انکریز کریں ٹھیک ہے نا کیونکہ ہارڈ ویئر پہ سارا کام ہو رہا ہے تو اسپیڈ اپ یا اسکیلیبلٹی کی جب بات کریں گے تو وہ یہ ہے کہ آپ کا جو انڈر لائن اسٹرکچر ہے وہ کیسے اوپر ہوتا ہے وہ بڑا کیسے ہوتا ہے اس میں اس کے دو میجرز ہیں ایک کو کہتے ہیں اسپیڈ اپ جیسے کہ میں نے آپ کو سلائڈ پہ دکھایا اور ایک کو کہتے ہیں اسکیل اپ اسپیڈ اپ کا کیا مطلب ہے اسپیڈ اپ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اور ریسورسز لا کے ایڈ کیے ہیں سسٹم میں اور جو گیون اماؤنٹ آف ڈیٹا تھا وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے تو جو آپ کی سسٹم کی پرفارمنس ہے اس پہ کیا افیکٹ ہوگا ٹھیک ہے جی جب آپ پروسیسز کو بھی لے کے آ رہے ہیں اور ڈیٹا کو بھی بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک گرافکلی بتاتا ہوں وہ گراف کیا دکھاتا ہے جو میں آپ کو گراف شو کروں گا اس کے ایکس ایکسس کے اوپر ہوگا اماؤنٹ آف پیرلزم اور اس کے وائی ایکسس کے اوپر ہوگا number of transactions per second ٹھیک ہے جی اب بتائیں ان میں آپس میں کیا ریلیشن شپ ہوگا سوچیں اس کے بارے میں ذرا یہ کچھ لائن بنے گی ورٹیکل لائن بنے گی ہارزونٹل لائن بنے گی کہ لینئر ریلیشن شپ ہوگا نہیں سمجھ پائے اس کے آئیڈیلی ان کے درمیان ایک لینئر ریلیشن شپ ہونا چاہیے یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آئیڈیلی ایک لینئر ریلیشن شپ ہے یعنی کہ جیسے جیسے ڈگری آف پیرلزم بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی اور آپ اس کے سپورٹنگ آپ ریسورسز بھی لے کے آ رہے ہیں اس اس طرح سے جو پروسیسنگ ٹائم ہے جو number of transactions per second ہے وہ اتنی آپ سپورٹنگلی بڑھاتے جا رہے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں یعنی جتنا آپ ہارڈ ویئر لے کے آ رہے ہیں اتنی زیادہ آپ ٹرانزیکشنس کو بڑھا سکتے ہیں پر سیکنڈ یہ بات سمجھیں آپ اس میں جو دوسرا کرو ہے وہ ایک ریئل انوائرمنٹ کو شو کرتا ہے یعنی کہ نان آئیڈیل انوائرمنٹ کو اور جب آپ نان آئیڈیل انوائرمنٹ کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو اس میں سپیڈ اپ ہے وہ لینئر نہیں ہے بلکہ وہ بہت آستہ بڑھ رہا ہے اور بڑا اس کی جو جہاں سے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے جو ویلیوز ہے وہ بھی تھوڑی ہیں اس کے بعد ایک اور اس کا میجر ہے جس کو کہتے ہیں اسکیل اپ اسکیل اپ کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے جب میں نے آپ کو اسپیڈ اپ بتایا تو شاید آپ کو وہ اس کی ڈیفینیشن کی ضرورت محسوس ہوئی ہو تو پہلے اسکیل اپ کی جو ہے وہ ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں ایک نظر اسکرین پہ ڈالیے گا اسکیل اپ کا کیا مطلب ہے if resources increased in proportion to increase in data size time is constant مطلب اس کا کیا ہوا کہ جب آپ نے ڈیٹا سیٹ بڑھایا اور ساتھ ساتھ ریسورسز بھی بڑھا دیے تو جو ٹائم تھا کام کرنے کا اس کو کانسٹنٹ رہنا چاہیے آئیڈیلی میری بات سمجھ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے زیادہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور زیادہ لوگ بھی کام کرنے والے ہیں اور اس کے بعد آپ اور کام کو بڑھا دیتے ہیں اور کام کرنے والوں کو بھی بڑھا دیتے ہیں تو آئیڈیلی جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ تو کانسٹنٹ رہنا چاہیے مطلب اس کا کیا ہوا کہ اگر ہم گراف اس کا بنائیں اور ایکس ایکسس پہ ہم اماؤنٹ آف ہی رکھیں تو وائی ایکسس پہ ہوگا سیکنڈ پر ٹرانزیکشن ٹھیک ہے جی quantifying speed up speed up کیا ہے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں آئیے میرے ساتھ جی ساتھی ہو تو اسپیڈ اپ کو ہم کیسے کوانٹیفائی کرتے ہیں اسپیڈ اپ کا کیا مطلب ہے اسپیڈ اپ کو ہم اس طرح بتا سکتے ہیں it is a ratio between the time spend on a sequential machine versus the time spend on a multi processing machine یعنی کہ اگر ہم سیکوینشل ٹائم کو ٹی ایس کہیں اور پیرل ٹائم کو ٹی سب پی کہیں it is T S over T P یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو یہ تو اسپیڈ اپ ہو گیا تو آپ کی آسانی کے لیے سہولت کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اینیمیشن بھی دکھاتا ہوں جس میں ہم پہلے ایک ایک ایسی سینیریو کو دیکھیں گے جو کہ پیورلی سیکوینشل سینیریو ہے اور اس میں تین پروسیسز ہیں ٹاسک ون ٹاسک ٹو اور ٹاسک تھری اور آف کورس دوسرا سینیریو پیرل سینیریو ہے جس میں کہ تین پروسیسرز بھی ہیں اور تین ٹاسک ہیں تو آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیے اس میں جو میں نے وائٹ باکس دکھایا ہے یہ وہ کنٹرول اوور ہیڈ ہے جو کہ آپ نے کام کرنا ہی کرنا ہے سیکوینشل سٹارٹ کرنے سے پہلے جوائنٹ کرنے کے بعد اور پیرل کے لیے بھی تو اب جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ نے ٹاسک ون دیکھی ٹاسک ٹو ہوئی اور ٹاسک تھری ہوئی ہر ٹاسک نے مختلف ٹائم لیا ہے اور ان کے درمیان میں کنٹرول ٹائم بھی آیا ہے تو جو ٹوٹل ٹائم اسپینڈ ہے جو نیچے آپ نے باکسز کی شکل میں دیکھا ہوگا وہ ایٹین ٹائم یونٹس ہیں اٹھارہ ٹائم یونٹ ٹھیک ہے جی کہ یہ تین جو ٹاسک تھے وہ تین پروسیسرس کے اوپر سائملٹینیسلی ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں اب یہ ٹاسک جو سائملٹینیسلی ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں انہوں نے جو ٹوٹل ٹائم لیا وہ ٹائم کتنا ہے وہ ٹائم تھا ہاں گن لیں آپ that is six time units تو اسپیڈ اپ کتنا ہوا ایٹین ڈیوائڈیڈ بائی سکس یعنی کہ تھری اور تھری ہنڈریڈ پرسینٹ یہ اسپیڈ اپ ہوا ٹھیک ہے جی لیکن یہ ایک بہت آئیڈیل سینیریو ہے یہ بہت آئیڈیل سینیریو ہے تو جو ریئل لائف میں جو اسپیڈ اپ ہوتا ہے اس کو ریئل لائف میں کوانٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے اس کے لیے ایمڈلس ایمڈل صاحب انہوں نے ایک لا بنایا ہے جس کو کہتے ہیں ایم ڈالز لا تو اب میں آپ کو اس لا کے بارے میں بتاؤں گا آئیے میرے ساتھ تو ایم ڈالز لا کیا کرتا ہے جی ساتھیوں ایم ڈالز لا یہ کرتا ہے وہ ٹائی کرتا ہے ٹائی کس کو کرتا ہے وہ ٹائی کرتا ہے the fraction of the code which must be computed sequentially ٹھیک ہے جی اس لیے کہ جو آپ کا پروگرام ہے اس میں ساری کی ساری کوڈ بہت کم چانس ہے کہ پیرالائز ہو سکے اس کا ایک فریکشن پھر بھی رہ ہی جائے گا جس کو سیکوینشلی ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو ایم ڈاز لا ٹائی کس کو کرے گا وہ ٹائی کرے گا what is the fraction of the code which can be executed sequentially وہ ٹائی کرے گا ایک اور چیز کو وہ یہ کہ what is the number of processors that are available ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد وہ آپ کو بتائے گا کہ اسپیڈ اپ کتنا ہوگا تو یہ جو فارمولا بنتا ہے how these things are tight together تو یہ جو آپ کو اسپیڈ اپ یہاں پہ دکھایا ہے یہ speed up is less than equal to جو کہ آپ کے پاس یعنی کہ S is less than equal to one over F plus one minus F divide by N یہ ایک ریشیو ہے ٹھیک ہے جی آپ کو بات سمجھ آ گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ as the as the fraction of the code that can or that has to be executed sequentially جیسے جیسے وہ زیرو کی طرف جائے گا ٹھیک ہے جی جیسے جیسے وہ کوڈ کم ہوتی جائے گی which has to be executed sequentially ویسے ویسے اسپیڈ اپ بڑھتا جائے گا اور اسپیڈ اپ ایٹ موسٹ کتنا ہو سکتا ہے جتنے کے پروسیسرز ہیں اب دیکھتے ہیں ریئل لائف میں کیا ہوتا ہے اگر میرے پاس 5% percent of the code has to be executed sequentially 5% percent اور میرے پاس 100 پروسیسرز ہیں تو اگر ہم ایم ڈال کا استعمال کریں تو تقریباً سکسٹین اسپیڈ اپ آتی ہے سکسٹین اسپیڈ اپ آپ کو اس کا مطلب سمجھ آیا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پروسیسرز تو آپ کے پاس ہنڈریڈ ہیں لیکن جو افیکٹو آپ کو نظر آ رہا ہے کتنے پروسیسرز کام کر رہے ہیں ان پیرل وہ سکسٹین ہے ہنڈریڈ نہیں ہے بہت بڑا فرق ہے میری بات سمجھ آئیے آپ کو میں اگلی سلائیڈ میں خاصی ڈیٹیل میں آپ کو یہ دکھاؤں گا بھی اور بتاؤں گا بھی اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو اماؤنٹ آف سیکوینشل کوڈ تھی اس کو فائیو پرسینٹ سے بڑھا کے ٹین پرسینٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ ڈبل کر دیا اور اس کو ڈبل کرنے کے بعد جو نمبر آف پروسیز ہیں ان کو ہم سو سے بڑھا کے دو سو کر دیتے ہیں میری بات سمجھیے آپ نے اب جو اسپیڈ اپ سامنے آتا ہے وہ اراؤنڈ نائن ہے نائن کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس ویسے تو دو سو پروسیسرز ہیں لیکن جو افیکٹو پروسیسرز کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ صرف نو ہیں آپ ایک غور کریں اس میں ایک بڑی عجیب سی بات دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ جس ریشیو سے آپ نے سیکوینشل کوڈ کو بڑھایا تھا یعنی کہ ڈبل کیا تھا اسی ریشیو سے آپ نے نمبر آف پروسیسز کو بھی بڑھا دیا ہے یعنی ڈبل کر دیا ہے لیکن جو اسپیڈ اپ آیا ہے وہ اس ریشیو سے نہیں آیا ون ٹو ون ریشو سے نہیں ہے بلکہ آپ نے تو یہ سوچا ہوگا کہ اسپیڈ اپ اتنا ہی رہنا چاہیے نہیں ایسا نہیں ہوا اسپیڈ اپ گھٹ گیا اس لیے کہ سیکوینشل کوڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اب اس کی ذرا ڈیٹیل میں جاتے ہیں میں اب آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ جب آپ مختلف نمبر آف پروسیسرس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں چلے میں اس کو ڈسکرائب نہیں کرتا جب سلائڈ آپ کے سامنے آئے گی تو بات کلیئر ہو جائے گی تو اب اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں Amdahl's law speed up کے ریفرنس سے وہ کیا ہے تو آپ ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں کیونکہ یہ ذرا گراف کو ذرا زبانی سمجھانا مشکل ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جی seeing is believing and a picture is worth a thousand words تو اسکرین کو دیکھیے گا تو اسکرین پہ ہمارے پاس کیا ہے جی ہمارے پاس ایکس ایکسس کے اوپر پرسنٹیج سیکوینشل کوڈ ہے جس کو کہ میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں ایف سے ریپرزینٹ کیا تھا اور یہ point one point point two three سے لے کے ون تک جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا پوائنٹ ون مینس کہ ten percent of the code must be executed sequentially point two کا مطلب ہے twenty percent of the code must be executed sequentially اس کے بعد اسپیڈ اپ ہے اسپیڈ اپ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کتنا افیکٹو پروسیسز نظر آ رہے ہوں گے تو جو نمبر آف پروسیسرز جن کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ کتنے ہوں گے پروسیسرس وہ میں نے رکھے ہیں دو چار اور وہ آپ اسکرین پہ دیکھ ہی چکے ہیں تو now we we get a family of curves تو ایک نظر آپ دوبارہ اسکرین پہ ڈالیں تو فیملی آف کروز جو ہے وہ نو پروسیس دو پروسیسرس کے لیے چار کے لیے آٹھ کے لیے ون ٹوینٹی ایٹ کے لیے بھی ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو کرو ہیں یہ اس کے اس میں ایک ٹرینڈ ہے اس میں ٹرینڈ ایک بڑا واضح ٹرینڈ ہے وہ ٹرینڈ کیا ہے میں آپ کو ٹرینڈ بتاتا ہوں جی ساتھیو تو جو اس میں ٹرینڈ دیکھنے اور سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب نمبر جو اماؤنٹ آف سیکوینشل کوڈ ہے جب وہ 20% پرسینٹ سے زیادہ ہوتی ہے تو there is a drastic drop in the speed up drastic drop ٹھیک ہے جی یہ تقریباً سارے نمبر آف پروسیسرس کے لیے ہے ایسے کیسے ہی ہے اور جب آپ کی سیکوینشل کوڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آپ ایک انسٹنس ایسا بھی ہے کہ جہاں آپ کے پاس 128 پروسیسرز ہیں لیکن جو افیکٹو آؤٹ پٹ آ رہی ہے جو اسپیڈ اپ ریفلیکٹیو ہے وہ شاید بہت کم ہے دس کے برابر ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب 128 ٹوینٹی پروسیسرز ہمارے پاس موجود تھے اور اسپیڈ اپ دس پروسیسرز کے کیبلنٹ آ رہی ہے تو 118 سو پروسیسرز کیا کر رہے ہیں سوال سمجھیں آپ وہ ایک سو اٹھارہ پروسیسرز کچھ نہیں کر رہے وہ ویلے بیٹھے ہیں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں فارغ کیوں بیٹھے ہوئے اس لیے کہ سیکوینشلائزیشن کی وجہ سے وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب سیکوینشل پارٹ ختم ہوگا ان کو ڈیٹا ملے گا پروسیس کرنے کے لیے اس پہ وہ پروسیس کریں گے پھر سیکوینشل پارٹ آ جاتا ہے اینڈ سو آن سو فورتھ اس لیے اسپیڈ اپ نہیں ملتا مقصد کہنے کا یہ ہے یہ ساری کہانی سنانے کا تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ہارڈ ویئر تھرو کرتے جائیں پیسوں کے ساتھ ہارڈ ویئر اور لے کے آتے جائیں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ کورسپونڈنگ اسپیڈ اپ ملتا جائے گا یہ بات سمجھ کی ہے سوچ سمجھ کے کرنے والی باتیں ہیں اتنا آسان نہیں ہے آپ میری بات سمجھیں جی ساتھیو O L T P versus D S S اس میں پیرلائزیشن کیسے ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا جو اول ٹی پی انوائرمنٹ ہے وہاں پہ پیرلائزیشن ہوتی ہے in terms of how many transactions per second can be processed اور ایگزیکیوٹیڈ ٹرانزیکشن کیا ہے گروپ آف سیکول کیوریز ہو سکتی ہیں کتنی کیوریز یا کتنی ٹرانزیکشنس پر سیکنڈ ایگزیکیوٹ کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ ٹرانزیکشنس کورسپونڈ کریں گی نمبر آف یوزرس کو تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ how many numbers of users can be entertained simultaneously آپ میری بات سمجھیں نمبر آف یوزر سائز جو ہے وہ نمبر آف یوزرس کا ہے اس کے بعد جو دوسرا اس میں اسپیکٹ ہے او ٹی پی انوائرمنٹ میں وہ ہے بلک اپ ڈیٹ کرنے کا اس میں یوزر کون ہے سنگل یوزر کون ہے وہ سسٹم اٹ سیلف ہے جو کہ ذرا سمجھیں کہ آپ ناٹ اے ریئل یوزر لیکن جب ہم ڈسیزن سپورٹ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں ڈی ایس ایس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو یوزرز ہیں وہ تو چند یوزرز ہیں تھوڑے یوزرز ہیں تو پیرلائزیشن کہاں سے آئی پیرلائزیشن آئے گی ایک کیوری کو ایک کیوری جس میں کمپلیکس جوائنز ہیں جس میں اسکینز ہیں جس میں اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اس کیوری کو پیسیز میں توڑ کے پیرل میں ایگزیکیوٹ کرنا ہے تاکہ جواب جلدی آئے بہت بڑا فرق ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جی ساتھی ہو تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پیرلزم کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کتنے طریقوں سے کلاسیفائی کیٹیگرائز کر سکتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں hardware parallelism hardware parallelism tangible level processor level پہ پیرلزم ہے جیسے کہ ایس ایم پی یا ایم پی پی یا نان یونیفارم میموری ایکسیس اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے جس کو کہتے ہیں سافٹ ویئر پیرلزم جس میں کیا چیزیں آتی ہیں shared disk shared memory and shared nothing اس کے بعد ایک اور تیسری کیٹیگری بھی ہے مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہم کس طرح سے کن کن طریقوں سے پیرلزم کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں parallel hardware architecture symmetrical multi processing تو اب آپ کی آسانی کے لیے میں نے اسکرین پہ وہ اس کا آرکیٹیکچر دکھا دیا ہے بنا کے اس پہ ایک نظر ڈال لیں یہاں پہ آپ دیکھیں کیا چیز سامنے نظر آ رہی ہے یہاں ہمارے پاس ملٹیپل پروسیسرز ہیں جو کہ چار ہیں یہاں پہ اور اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ آئی او انوائرمنٹ بھی یہاں پہ موجود ہے اور یہ ساری کی ساری ایک مین میموری کو شیئر کر رہے ہیں ہر سی پی یو جو ہے وہ عام طور پہ independently independent of each other jobs کو ایگزیکیوٹ کرے گا یہ انوائرمنٹ جو ہے ملٹی ٹاسکنگ کو بھی سپورٹ کرتی ہے اور پیرل پروسیسنگ کو بھی سپورٹ کرتی ہے ملٹی ٹاسکنگ تو میں نے آپ کو بتا دی یعنی کہ جیسے کہ آپ کا پی سی کرتا ہے کہ وہ پرنٹنگ بھی جب کر رہا ہوتا ہے اس وقت کچھ اور کام بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ سارے کام بڑی تیزی سے ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے سارے کام پیرل میں ہو رہے ہیں تو یہ آرکیٹیکچر جو ہے یہ ملٹی ٹاسکنگ بھی سپورٹ کرتا ہے اور ملٹی پروسیسنگ بھی سپورٹ کرتا ہے اس میں ایک مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ ہے کیش کوہرنس کا کیش کوہرنس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیٹا ان میں شیئر کر رہے ہیں وہ ڈیٹا جو ہے وہ اس میں چینجز اس طرح آ سکتی ہیں کہ کچھ چیزیں جو ایک جگہ پہ آئی ہیں وہ دوسری جگہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس لیے کیونکہ یہ چیزیں ایس ایم پی آرکیٹیکچر ہے اور اس میں پروسیسرز الگ الگ ہیں اس لیے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاٹ اسپاٹنگ کی پرابلم آ جائے وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا آگے چلتے ہیں M P P massively parallel processing M P P میں کیا ہوتا ہے ایم پی پی میں آپ کو شکل دکھانے سے پہلے تھوڑا سا سمجھا بھی دیتا ہوں ایم پی پی آرکیٹیکچر میں یہ ہوتا ہے کہ ہر نوڈ جو ہوتی ہے ہر نوڈ اس کے پاس انڈیپینڈنٹ پروسیسر ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ آئیو ہوتی ہے اور اس کے پاس انڈیپینڈنٹ میمری ہوتی ہے یہ ساری کی ساری جو سیٹ اپس ہیں یہ جو نوڈز ہیں یہ نوڈ ایک high speed interconnect network کے تھرو آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے جو میموری ہے that is distributed across all the nodes اس کو ہر جگہ پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں جو باٹل نیک بن سکتی ہیں جو پرابلمس آ سکتی ہیں وہ ذرا فرق ہے وہ باٹل نیکس فرق ہیں as compare to S M P یہاں پہ چونکہ ساری کی ساری کمیونیکیشن اس انٹر کنیکشن نیٹورک کے تھرو ہوتی ہے اس لیے وہ ایک پرابلم بن سکتا ہے وہ ایک چوکنگ پوائنٹ بن سکتا ہے آف کورس اس کے ایشوز بڑے فرق ہیں ایس ایم پی کے ریفرنس سے تو اب ہم ان انوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں جو کہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچرز ہیں اور ان کی کچھ میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں میرے ساتھ آئیے parallel hard hardware architecture تو یہ ایک اس کی کمبینیشن ہے سافٹ ویئر آرکیٹیکچرس پہ جانے سے پہلے which is a combination of the both the different architectures جو کہ میں نے آپ کو دکھائے تھے تو سافٹ ویئر آرکیٹیکچرس کیا ہیں جو کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا وہ یہ ہیں شیئر ڈسک آرکیٹیکچر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں جی ساتھیو تو ہم ہارڈ ویئر آرکیٹیکچرس کے بعد سافٹ ویئر آرکیٹیکچر پہ آئے اور میں نے آپ کو بتانا شروع کیا تھا shared disk architecture shared disk architecture میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا بیس کے ٹیبلز ہیں ان کو شیئر کیا جاتا ہے اور ان کے پارٹس جو ہوتے ہیں یہ نہیں کرتے کہ آپ ان کو پیسز کہیں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں بلکہ وہ ایک جگہ پہ شیئر کری کیے جا رہے ہوتے ہیں شیئرنگ کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروسیسرز ہیں ان کے پاس جو میموری ہے وہ لاجیکلی ایک سنگل بلاک کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور جو ڈیٹا کے کانٹینٹس تھے وہ کچھ اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں کچھ کہیں اور پڑے ہوئے ہیں کچھ کہیں ایک سینٹرل میموری میں پڑے ہوئے ہیں یاد رہے کہ ہم نے ان کو ڈسٹریبیوٹ کر کے پارٹیشننگ نہیں کی ہوئی یہ بات سمجھنے والی ہے اس کی جو لاجیکل پکچر ہے وہ اب آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ غور کریں کہ ایک سینٹرل کنیکٹیوٹی کی ایک نوڈ ہے ٹھیک ہے جی جو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جس کو کہ شیئر ڈسک انٹر کنیکٹ کا نام دیا گیا ہے اور مختلف میموری سورسز ہیں جہاں پہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے تو جتنے بھی پروسیسرز ہیں وہ اس سینٹرل کنیکٹیوٹی کا جو نوڈ ہے اس کے تھرو میموری کو ایکسیس کرتے ہیں اور ہر پروسیسر جو ہے وہ میموری کو ماڈیفائی کرنے کے قابل ہے اس کے کیپیبل ہے یہ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک پروسیسر کہیں پہ میموری کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت محسوس کرے گا اور ماڈیفائی کرے گا اور کوئی اور پروسیسر بھی اس میموری کو ماڈیفائی کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے جی اس وقت کیا ہوگا اس وقت تو پرابلم ہو سکتی ہے ایک وقت میں ایک پروسیسر نہیں تو میموری کو ماڈیفائی کرنا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں اس لیے میموری کو لاک کر دیا جاتا ہے مختلف جو ڈیٹا بیس سسٹمز ہیں کچھ اس کو کسی اور طرح سے ہینڈل کرتے ہیں کچھ کسی اور طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں وہ سسٹم جو کہ پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہے وہ اس کی لاکنگ کرتے ہیں تھرو سافٹ ویئر اور وہ سسٹم جو ہارڈ ویئر ڈپینڈنٹ ہے یعنی کہ سرور بھی اپنا ہی دیتے ہیں وہ تھرو ہارڈ ویئر اس کی لاکنگ کرتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب لاکنگ کر دی جاتی ہے تو آپ کی جو پروسیسنگ ہے وہ سیریلائز ہو جاتی ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یہ ایک تھوڑا سا اس کا ایک افیکٹ یا اس کا اسپیکٹ ہے اس کے علاوہ اس کے کیا فائدے اور نقصان ہیں میں آپ کو تھوڑے سے بریفلی بتاتا ہوں اس کا فائدہ تو بڑا آبویس ہے کیونکہ آپ کا ڈیٹا مختلف ڈیٹا سورسز کے اوپر یا ہارڈ ڈسک کے اوپر پڑا ہوا ہے اس لیے اس میں فالٹ ٹالرنس کا لیول بہت زیادہ ہے فالٹ ٹالرنس زیادہ کس کس طرح سے ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی سرور بیٹھ جاتا ہے تو ڈیٹا اور جگہ بھی تو پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی لیکن یہی اس کا بہت بڑا نقصان ہے نقصان اس کا یہ ہے کہ اگر ڈیٹا مختلف جگہ پہ پڑا ہوا ہے اور آپ نے ایک جگہ کا ڈیٹا ماڈیفائی کر دیا یہ تو کوہرنس کا مسئلہ بن گیا یہ ڈیٹا تو کہیں باقی جگہ پہ بھی ماڈیفائی کرنا پڑے گا اگر ماڈیفائی نہیں کریں گے تو کنفلکٹ آ جائے گا میری بات سمجھ لیں دوسرا جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج اس آرکیٹیکچر کا ہے وہ یہ ہے کہ جب سیریلائزیشن ہوتی ہے لاکنگ کی وجہ سے تو تھرو پٹ گھٹ جائے گی تھرو پٹ کم ہو جائے گی اس لیے کہ جب آپ نے ایک پروسیسر نے اس میموری سیکٹر کو لاک کر دیا تو باقی تو اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے اور جب تک وہ ریلیز نہیں ہوگا تب تک وہ استعمال نہیں ہو سکتا یہ اس کا ایک نقصان ایک اور بھی ہے ایک اور اس کا نقصان اس کے انٹر کنیکٹ جو سوئچ ہے اس کی وجہ سے ہے اگر وہ بہت فاسٹ نہیں ہے تو وہ سارے سسٹم کی پرفارمنس کو ڈی گریڈ کر دے گا اس کے لیے باٹل نیک بن جائے گا تو ساتھیوں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ شیڈ ڈسک آرکیٹیکچر کے فائدے کیا ہیں اور نقصان کیا ہیں اس کا بتانے کا مقصد یہ تھا یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی چیز ایپسلیٹلی اچھی نہیں ہوتی اور کوئی چیز ایپسلیوٹلی خراب بھی نہیں ہوتی اور یہ جو میں نے آپ کو آرکیٹیکچر بتائے ہیں یہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ہے میں اس کا سگنیفیکینس آپ کو ایک سلائڈ کے بعد پھر بتاؤں گا اس کے بعد جو ایک اور آرکیٹیکچر ہے جو کہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ہے اس کو کہتے ہیں shared nothing architecture shared nothing architecture میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر پروسیسر کے پاس اپنی اپنی انڈیپینڈنٹ میموری ہوتی ہے چونکہ میموری انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اس لیے میموری کی اوور لیپنگ بالکل نہیں ہوتی ہے چونکہ میموری کی اوور لیپنگ نہیں ہوتی اس لیے ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے across the processors without any overlapping چونکہ ہر پروسیسر صرف اپنی میموری کو استعمال کر سکتا ہے یعنی کہ میں اپنی صرف جیب میں ہار ڈال سکتا ہوں کسی اور کی جیب میں نہیں ڈال سکتا ڈالوں گا تو وہ الیگل بات ہو جائے گی چونکہ پروسیسر صرف امری اپنی میموری کو ماڈیفائی کرتے ہیں اس لیے کوہیرنس کا مسئلہ نہیں ہوتا اور جب آپ ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹیبلز کو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک پروسیسر ہے ہو سکتا ہے اس کے اوپر ایمپ ٹیبل کے بھی ٹکڑے پڑے ہوں اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ ٹیبل کے بھی ٹکڑے پڑے ہوں اس کے اوپر اور ٹیبلز کے بھی ٹکڑے پڑے ہوں تو یہ ایک لاجیکل پکچر ہے اس طرح آپ ڈیٹا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں شیڈ نتھنگ انوائرمنٹ میں اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا بریفلی کہ شیڈ نتھنگ انوائرمنٹ کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں آئیے میرے ساتھ shared nothing environment shared nothing environment کی جو لاجیکل پکچر ہے وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے اسکرین پہ دکھا دی ہے اس کو آپ پلیز ایک نظر دیکھ لیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا وہ ویسا ہی ہے اس کے فائدے نقصان کیا ہیں میں آپ کو پہلے اس کے فائدے بتاتا ہوں اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ there is no locking over here اس لیے کہ جب پروسیسر نے جس میموری کو ایکسیس کرنا ہے صرف اسی نے اس میموری کو ایکسیس کرنا ہے اس لیے لاکنگ یا کبھی نہیں ہوگی چونکہ یہاں پہ لاکنگ نہیں ہوگی اور یہاں پہ ہر پروسیسر اپنی اپنی میموری کو استعمال کرے گا اس لیے یہاں کو ہیرنس کا مسئلہ نہیں آئے گا اور اس کو اس وقت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کو جب آپ نے جو ڈسٹریبیوشن کی ہوئی ہے ٹیبلس کی اس میں زیادہ چینج نہیں آتا یہ تو کچھ فائدے ہو گئے اس کے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز اور نقصان کیا ہیں اس کے نقصانات یہ ہیں کہ جو ڈیٹا کی اویلیبلٹی ہے وہ اٹس لو آن فیلئر اس کا کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک پروسیسر فیل ہوا تو اس نے اپنے ساتھ ساتھ وہ ساری میمری کو بھی لے ڈوبا جو کہ اس سے ایسوسیٹڈ تھی جو شیئر ڈسک آرکیٹیکچر تھا اس میں پروسیسر کے پاس اپنی میموری نہیں تھی بلکہ ایک جگہ شیئر ہو رہی تھی اگر ایک پروسیسر چلا بھی جاتا نیچے تو وہ اس زیادہ میموری کو نقصان نہ کر پاتا اگر ازیومنگ کے تھوڑی بہت ہی میموری اس کے پاس بھی تھی اس میں جس بات کا بہت خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ڈیٹا ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے شیڈ نتھنگ انوائرمنٹ میں you have to do it very very carefully اس لیے کہ اگر ڈیٹا کی ڈسٹریبیوشن آپ کی کیوری کے ساتھ میچ نہ کر پائی تو کیوری کا اوور ہیڈ بن جائے گا اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے یا تو کیوری چل ہی نہیں سکے گی اس کو ریزالو کرنے کے لیے ڈیٹا کو ری ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا اور جو ڈیٹا کی ری ڈسٹریبیوشن ہے دیٹ از ویری ایکسپینسو اس میں ایکسپینسو کس طرح سے ہے کہ اس وقت تو وہ جو آپ کا اتنا ایکسپینسو ریسورس ہے آپ اس کو استعمال ہی نہیں کر پا رہے آپ یہ سمجھے فرق شیڈ ڈسک آرکیٹیکچر کا اور شیڈ نتھنگ آرکیٹیکچر کا اب آپ جس جس کے بارے میں جانتے ہیں ڈیٹا ویرو سسٹم کے بارے میں اس کو آپ میپ کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا جیسے for example Teradata is a shared nothing architecture Oracle is typically a shared disk architecture ٹھیک ہے جی اگلا پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیڈ نتھنگ میں ہم اور کیا کچھ کر سکتے ہیں اس میں ہم جو کچھ کریں گے وہ تو ہم کریں گے لیکن ایک بات جو آپ ذہن نشین کر لیں اور آپ سمجھ لیں وہ بات یہ ہے کہ جو شیڈ ڈسک آرکیٹیکچر ہے that is a logical architecture ٹھیک ہے جی اور جو شیڈ نتھنگ ہے وہ بھی logical architecture software architectures ہیں اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو آپ کا شیئر ڈسک ہے آرکیٹیکچر وہ ایسے ہارڈ ویئر آرکیٹیکچر کے اوپر بھی میپ کر سکتے ہیں جہاں پہ کورسپونڈنگ شیئرنگ نہیں ہو رہی اور اس کا کنورس بھی ٹرو ہے یہ بات سمجھ گئے آپ اب میں آپ کو کچھ پارٹیشننگ کے بارے میں بتاتا چلوں اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا پارٹیشننگ کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتانا تھا وہ یہ تھا اگر آپ یاد کریں پرانے لیکچر کے ریفرنس سے جب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہارزونٹل پارٹیشننگ اس لیے کی جاتی ہے کہ پیرلزم کو ایکسپلائٹ کرنا ہے تو جو شیڈ نتھنگ آرکیٹیکچر ہے that is right for partitioning کیونکہ ہر پروسیسر نے پیرل میں کام کرنا ہے الگ الگ ڈیٹا سیٹ کے اوپر اس میں مختلف ٹیکنیکس ہیں پارٹیشننگ کی ہم نے ہیش پارٹیشننگ کے بارے میں بات کی تھی جس کو ریورس کرنا بہت مشکل تھا اور جب آپ ہیش پارٹیشننگ کرتے ہیں تو آپ ملٹیپل کالمس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ ملٹیپل کالم کے ساتھ جو جو ریکارڈ کسی پروسیسر پہ جاتا ہے تو ایک پروسیسر پہ جاتا ہے اس کے بعد ہم نے رینج پارٹیشننگ کی بات کی تھی جس میں کہ ہاٹ اسپاٹنگ آ جاتی ہے اس کے بعد ہم نے راؤنڈ رابن کی بھی بات کی تھی کہ آپ انشور کرتے ہیں کہ مور اور لیس جیسے کہ ڈیک آف کارڈ میں سے کارڈ ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں ایکول نمبر آف ریکڈ چلے جائیں گے پروسیسرس کے اوپر ایک میں آپ کو ایک نیا طریقہ بھی بتاتا چلوں جس کو کہتے ہیں لسٹ بیسڈ پارٹیشننگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کالم صرف استعمال ہوتا ہے اور اس کالم کی جو یونیک ویلیوز ہیں ان کی بیس پہ آپ پارٹیشننگ کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم ڈسٹرکٹس کی بات کریں پنجاب کی جو کہ تھرٹی فور ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جو ڈسٹرکٹ لاہور اور جو ڈسٹرکٹ فیصلہ آباد کا ڈیٹا ہے وہ اس پروسیسر پہ چلا جائے جو ڈسٹرکٹ ملتان اور ڈسٹرکٹ بہاولپور پور کا ڈیٹا ہے وہ اس پروسیسر پہ چلا جائے آف کورس ان کی کمبینیشن بھی ہو سکتی ہیں تو عزیز طلباء و طالبات میرے خیال میں آپ کو یہ سمجھ تو آ گیا ہوگا کہ جب ہم اسپیڈ کی بات کرتے ہیں تو اسپیڈ کے ریفرنس سے ہمیں نیچے سپورٹنگ ہارڈ ویئر چاہیے اور صرف ہارڈ ویئر سے بات ریزالو نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ایک سافٹ ویئر آرکیٹیکچر بھی ہوتا ہے اور وہ جو آرکیٹیکچر ہے اس کے فائدے اور نقصانات بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پارٹیشننگ کی بات کر رہے ہیں جو شیڈ نتھنگ انوائرمنٹ کے ریفرنس سے ہے اس میں ٹیکنیکس بھی ہیں اور ان کے اپنے فائدے نقصان ہیں جو کہ میں آپ کو نہیں بتا سکا جو کہ یقیناً آپ کو کتاب میں مل جائیں گے جو آپ کے سوالات ہیں پلیز ای میل بھیجیے کوشش کریں کہ آپ کی ای میل مختصر اور ٹو دا پوائنٹ ہو اور اس کے ساتھ احسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہے گا ٹل نیکسٹ لیکچر خدا حافظ